نحمده رسوله نحمد وََََََََََنسلی رسم اماں باد ف بلہ مشانجیم ربش ر صدری وسرلی عمری من لسانی ر ربی رب ولاط ولا اصر وتمم مل سورت بکرہ کا پارہ نمبر دو ہے یعنی پارہ نمبر دو اور اس کا سترہ نمبر رکو بنتا ہے لیکن یہ پورا نہیں تو بیسیکلی بارہ نمبر دو آخری آیات ہیں پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی باقی چیزوں کو دیکھیں گے اسی کی فلما پھر جب فصل جدا ہوا تالوتو تالوت بال جنوت لشکروں کے ساتھ قالا اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ مبتلی کم آسمانے والا ہے تم کو بینہرن ایک نہر کے ساتھ فمن تو پھر جس نے شریبہ پی لیا من ہو اس میں سے فلیسا تو نہیں ہے منی مجھ سے ومن اور جو لم نہیں یت ام ہو چکھے گا اس کو ہو تو بے شک وہ منی مجھ سے ہے اللہ مگر من جو کوئی ایک طرفہ بھر لیا اس نے ایک چلو چلو ہینڈ فل جیسے انگلش میں ہم بولیں گے غرفتاً ایک چلو بھی ہی اپنے ہاتھ سے فشریبو تو سب نے پی لیا مین ہو اس میں سے اللہ مگر قلیلم تھوڑے منہم ان میں سے فلما پھر جب جاوزہو اس نے پار کر لیا اس کو ہوا اس نے والذین آمنو اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے ماں ہو اس کے ساتھ قالو انہوں نے کہا لا طاقت لنا نہیں کوئی طاقت ہمارے لیے الیوم آج کے دن جلوتا جالوت کے ساتھ و جنود ہی اور اس کے لشکروں سے بریکٹ میں آپ لکھیں گے لڑنے کی قال الزینہ کہا ان لوگوں نے یظنون جو یقین رکھتے تھے انہم بے شک وہ ملاق اللہ ملنے والے ہیں اللہ سے یا ملاقات کرنے والے ہیں اللہ کی کم کتنے ہی منفیت قلیلت چھوٹے گروہوں میں سے غلبت غالب آئے فیتن کثیرت بڑے گروہوں پر یہ جو لفظ کم ہے نا اس کو ہم دو طرح دیکھیں گے کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرتن کتنے ہی چھوٹے گروہ غالب آئے بڑے گروہ پر اور کم کو ہم کتنی دفعہ کے معنوں میں بھی دیکھیں گے جس طرح اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں کم کئی بار ہوا کیا من فیتن قلیلتن چھوٹا گروہ غالب آیا غلبت فیتن کثیرہ بڑے گروہ پر اور یہ معنی زیادہ اپروپریٹ لگتا ہے کیونکہ یہاں سنگولر ہیں فیتن بھی اللہ اللہ کے حکم سے واللہ اور اللہ معصابرین ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے ولما اور جب برزو وہ مقابلے پر نکلے لی جالوتا جالوت کے وجنودی ہی اور اس کے لشکروں کے قالو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب افرغ ڈال دے علینا ہم پر صبرن صبر وثبت اقدامنا اور جما دے ہمارے قدم ونصرنا اور مدد کر ہماری القوم الكافرین کافر قوم پر فہزموہم پھر شکست دی ان سب نے ان کو اللہ اللہ کے حکم سے و اور قتل کیا داودو داود علیہ السلام نے جالوتا جالوت کو یہاں رکیے ذرا اور غور کیجئے اس لفظ پہ بلکہ اس کو اگر آپ انسرکل کر لیں تو یہاں دیکھیے کہ میں نے ترجمہ یہ لکھوایا کہ قتل کیا داود نے جالوت کو آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھنا چاہیے کہ یہ ترجمہ کیوں نہ ہوا کہ قتل کیا داود کو جالوت نے تو یہ کو اور نے کدھر ہے اب اس چیز کو سمجھیے داودو کے اوپر جو پیش ہے یہ ہے نے اس کا ترجمہ ہے نے اور جالوتا تا کے اوپر زبر کا ترجمہ ہے کو یعنی داود کی پیش نے داؤد کو فائل بنا دیا اور جالوت کی زبر نے اس کو مفول بنا دیا بہترین اگزامپل ہے یہ فائل اور مفول کو سمجھنے کی اگر ہمیں گرامر نہ آتی ہو یا ہم ترجمہ بس صرف رٹ رہے ہوں تو ہم یہاں غلطی کھائیں گے نا کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ٹیکس سے سمجھ آ جاتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں وہ پھر ٹیکس سے سمجھ نہیں آتی بلکہ اس کے لیے انسان کو گرامر معلوم ہونی چاہیے تو لہٰذا یہاں بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے اگر کوئی یہ کرے تو چلیے اب آگے دیکھتے ہیں اب صحیح بات دوبارہ دہرا دیتی ہوں وہ قتلا اور قتل کیا داود دعود علیہ السلام نے جالوتا جالوت کو و آتا اللہ اور دی تھی اس کو اللہ نے الملکہ بادشاہت والحکمہ اور حکمت وعلمہ اور سکھایا اس کو مما اس میں سے جو یہ اس نے چاہا وہ چاہتا ہے ولولا اور اگر نہ دف اللہ ہی ہٹاتا اللہ اناسا لوگوں کو بادہم بعض ان کے بادن سات باز کے لفسدت الاردو البتہ فساد سے بھر جاتی زمین ولاکن اللہ اور لیکن اللہ ذو فضل فضل والا ہے جہانوں پر تل کا یہ آیات اللہ ہی آیات ہیں اللہ کی نت لوہا ہم پڑھتے ہیں ان کو علیہ کا آپ پر بالحق کی حق کے ساتھ وہ کا اور یقیناً آپ لمین المرسلین البتہ پیغمبروں میں سے ہیں بس جی تلاوت سنتے ہیں ایک بار ان آیتوں کی فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم ۖ فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين